ابن نمیر آمش ابی صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے جس میں ہے کہ آپ نے وصال سے منع فرمایا آگے ابو زرع سے عمارہ کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انہتر